حضرت علی بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے نماز کے دوران میں کنکریوں سے کھیلتے دیکھا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے روکا اور فرمایا اس طرح کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں نے کہا آپ کیسے کرتے تھے انہوں نے فرمایا آپ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے اور اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور اس انگلی سے اشارہ فرماتے جو انگوٹھے کے ساتھ ملتی ہے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے سنن نسائی حدیث نمبر 1268